پہلے عالم نیت شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامد برکات العالیہ نے جو ہمیں نیتیں عطا فرمائی نیتوں کی سوچ عطا فرمائی اور نیتوں کا جو آپ نے گلدستہ عطا فرمایا اس مدنی گلدستے سے چند مدنی پھول آپ کے پیش کیے جاتے ہیں نمبر ایک مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا دو مباح یعنی جائز کام میں جس قدر اچھی ہے زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے اس پر آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر خدا اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے نمبر ایک حصول ردائی الہی کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ علسل کا ذکر کروں گا یعنی او اللہ کہوں گا خواتین جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا چار انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صاحب کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین رحمہ اللہ مبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملی ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تب نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ اللہ کہوں گا نمبر چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو ار اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ اللہ کی نیت سے استغفر کہوں گا نمبر سات عجائب قدرت الہی کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا نمبر آٹھ تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا پارہ تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقار حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چھتیسویں سورت ہے سورت نمبر تھرٹی سکس آیت بہتر تہتر seventy two and seventy three ارشاد ہوتا ہے وزل اللہ لہم فمینہ وقوب ہوں ممین ہا خلون و لہم فی ہے منافع مشارب افلاح شکرون ترجمہ کمزور ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں تو کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفرے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے دس ان کے حساب سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا گیارہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خائیے امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر السبل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرہ ان مدنی تاریخوں کو دوسروں تحریر بھی کروں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 مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حیات الحیاوان آج اس کی قسط نمبر پچاس ففٹی ہے جسے ہمارے عام طور پر وہ گولڈن جوبلی کہا جاتا ہے اور اس سے منانے کی بھی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں مگر ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ شریعت مطالعہ میں افراد و تفریح نہیں ہے بیجا سختی بھی نہیں ہے اور بہت نرمی بھی نہیں بیجا سختی باغی بناتی ہے اور بیجا نرمی جو ہے وہ بے ادب بناتی ہے جو بھی تہوار کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ ان کا مذہبی تہوار نہیں ہو تو اسے اپنانے میں جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو ایسے تہوار میں کوئی حرج نہیں ہوتا مثلا اگر سالگرہ بعض اقوام کا وہ قومی تہوار ہے ان کی اس طرح کی رسم منائی جاتی مگر جب تک یہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے اس طرح کی محفل کا یا اس قسم کی رسم کا منانا یہ شرم ناجائز نہیں ہے تو آج آپ یہ سمجھیے کہ ہماری پچاسا سلسلہ پچاس سلسلے ہو چکے اس سلسلے کے اندر آپ نے بہت کچھ دیکھا کبھی شیر تو کبھی بکرا کبھی اونٹ کبھی خرگوش کبھی زرافا کبھی زیبرا کبھی مارخور کبھی کینگرو کبھی گھوڑا کبھی گدا کبھی کتا بلی ہاتھی ہرن لومڑی بندر چیتا پیچ گینڈا بھیڑیا پانڈا گوریلا لگڑ وگا ڈائناسور وغیرہ اسی طرح توتا کبوتر چڑیا بلبل چیل فاختہ ہد ہد شتر مرغ موہی بطخ مور بٹیر اور آج کا سلسلہ ہمارا پر ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کے سلسلے پر گفتگو کریں اتنے سارے ہم نے سلسلے دیکھے اور مزید بھی اس کے سلسلے جاری ہیں بعض پرندے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں دل ڈبا رہے ہوتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ان جانوروں کو دیکھ کر مزہ بھی آتا ہے سکون بھی ملتا ہے فرحت حاصل ہوتی ہے خوشی محسوس ہوتی ہے اب یہ فرحت اور خوشی اور جو مطلب سکون کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس وقت ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے لیے راحت کا سامان کیا کھانے کے لیے ہمیں طرح طرح کی چیزیں اوڑھنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں رہنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور مختلف انداز سے ہماری زندگی چل رہی ہے صرف ایک طبیعت کو محسوس کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کتنے خوبصورت سے پرندے ہوتے ہیں جس وقت بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور طبیعت کتنی اس سے لطف اندوز ہوتی ہے مگر اس سے جو جب آپ کی طبیعت لطف اندوز ہو تھوڑا سا آپ تصور قائم کریں آپ نے اتنے جانور دیکھے آپ کو دیکھ کر لطف آ رہا ہے یہ جو لطف آ رہا ہے اس پر تھوڑا سا بریک لگائیے ذرا سوچیے کہ اس چیز سے جو لذت جو راحت محسوس ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں نعمتیں دی اس سے کئی زیادہ نعمتیں جنت میں رکھی تو اس نعمت میں جس کی اہمیت جنت کے مقابلے میں بہت کم ہے یعنی یہ جو لذت ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور جو جنت میں ملنے والی نعمتیں ہیں ان سے جو لذتیں حاصل ہوں گی اس کے مقابلے میں اس کی جو لذت ہے وہ بہت کم ہے تو تصور کیجئے کہ اس نعمت کے بعد والی نعمت کیسی ہوگی کیسا سکون ہوگا تو اس جنت میں کیسی راحت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے وہ جنت کا مقام بنایا بلکہ یہاں کی جتنی نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس عظیم نعمت جنت کا یاد دلاتی ہے اسی طرح یہاں جتنی بھی تکالیف ہے مرض ہے بیماری ہے آپ کو تندرستی ہو جاتی ہے آپ گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں گھبراہٹ آ جاتی ہے بڑی عجیب و غریب آپ کی کیفیت بن جاتی ہے ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ فلاں موت کے منہ سے باہر آ گیا تو یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں یہ رنجشیں یہ دل کا ٹوٹ جانا یہ غم کا آ جانا یہ ساری چیزیں جو اللہ تبار بتانا نا فرما مسلمانوں کو جو عذاب دے گا اس آنے والے عذاب کی گویا یوں سمجھے کہ جھلک دکھائی جا رہی ہے دنیا کے اندر اس نعمت کو دیکھ کر جنت کا تصور قائم کیجیے اور جہاں پر کچھ تکالیف آتی ہے وہاں جہنم کا تصور قائم کریں آپ کو بہت اپنی ہلکی یہ تکلیف بہت ہلکی لگے گی اور اس نعمت سے جو سکون آ رہا ہے اس وقت آپ جب جنت کا تصور کریں گے تو اس کے حصول کا جذبہ بڑھے گا عبادت نہ جنت حاصل کرنے کی غرض سے کرنی چاہیے نہ جہنم سے بچنے کی غرض سے بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا سے حاصل کرنے کے لیے بڑی پیاری بات امام غزالی رحمت اللہ علی نے فرمائی شیطان کے وسوسے کا اپنے ایک مقام پر جواب دیا کہا کہ شیطان جو ہے وہ یوں کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم نے جنت میں جانا یا جہنم تمہارا ٹھکانا ہے تو کیا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 تعلق رکھنے والا یہ پرندہ ہے کیونکہ بعض غاروں کے اندر اس کی تصاویر وغیرہ بھی دریافت ہوئی یاد رکھیے کہ ہماری اس امت کے لیے جانور کی تصویر بنانا حلال نہیں ہے اسے مختلف ثقافتوں میں بھی مختلف علامتوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بعض اسے بد قسمتی موت کی علامت سمجھتے ہیں بعض کامیابی اور عقل مندی کی مگر یہ یاد رکھیے کہ شریعت مطالعہ نے بد شگونی کو منع فرمایا بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تب ہمارا کیا ہو گیا اب اس راستے سے نہیں گزرنا اب یوں نہیں جانا اب ایسا نہیں ہونا اب ویسا نہیں ہونا یہ سوچ سوچ کر ہم بس آپ کیوں سمجھے کہ پاگل ہو جاتے ہیں تو بد شگونی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بد شگونی لینے سے آپ کا کانفیڈینس ختم ہو جائے گا آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی اچھا شگون لیں گے تو ان شاء اللہ سے فائدہ ہوگا آپ نے کسی عاشق رسول کو صبح صبح دیکھا آپ نے کہا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا کہ میں نے فلاں کو دیکھا میں نے صبح صبح مدنی چینل پہ علیہ سنت کی زیارت کی میں نے مدنی قافلے والوں کی زیارت کی میں نے صبح صبح مرتبہ تلاوت کی اس کو اپنے حق میں اچھا جانا اور اس سے اچھا شگون لیا تو آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے اچھے شگون کی اہمیت ہے دین میں اور بد شگونی یہ منع ہے الو کا چہرہ بڑا اور گول ہوتا ہے اس کے پر چوڑے جسم ہلکا اور نرم روئی دار پر ہوتے ہیں الو کی تمام اقسام دو خاندانوں پر مشتمل ہے اور ہر خاندان میں طرح طرح کی اقسام پائی جاتی ہیں اگرچہ اس کی اقسام کی تعداد کے متعلق ماہرین کی الگ الگ آرا ہیں تاہم اس کی زیادہ سے زیادہ دو سو بیس اقسام بیان کی جاتی ہیں الو کا تعلق پرندوں کی قسم ریپٹ سے ہے یہ گوشت خور شکاری پرندہ ہے جو اگر وسعت ہو اس کو موقع ملتا ہے تو یہ اپنے شکار کو پورا پورا نکل جاتا ہے یہ یاد رکھے جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے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 اطراف پہ پایا جاتا ہے اسی طرح گرے آل یہ یہ الوؤں کی تمام اقسام میں سب سے بڑا ہونے کا شرف پاتا ہے اس کی لمبائی تینتیس انچ یعنی چوراسی centimetre thirty three inch minus eighty four centimetre اور اس کے بازو کی لمبائی تقریباً پانچ فٹ فائیو فٹ یعنی ایک سو باون centimetre one fifty two centimetre تک ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن تین پونڈ تھری پوائنٹ یعنی fourteen hundred and fifty gram تک ہوتا ہے چودہ سو پچاس گرام دیگر جی بڑی اقسام میں یورپین آئل بھی بہت مشہور ہے جو یورپ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے یہ بھی نہایت طاقتور اور بڑا پرندہ ہے جو اوسطن بیس سال تک زندہ رہتا ہے الو بھی دیگر پرندوں کی طرح سوائے بر اعظم انٹارکٹیکا کی تمام ہی بر اعظموں میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں بعض الو اپنی ساری زندگی ایک ہی علاقے میں گزار دیتے ہیں جبکہ کچھ طویل فاصلوں تک سفر کرتے بھی ہیں الو کے رہائشی علاقے مختلف بھی ہو سکتے ہیں یہ کھلے علاقوں سے لے کر گھنے جنگلات غرض ہر طرح کے ماحول کے اندر پائے جاتے ہیں یہ مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں تلاش کرتے یہ پناہ گاہیں درخت جھاڑیوں غاروں زیر زمین سرنگوں اور پرانی عمارتوں کو بھی منتخب کرتے ہیں میٹھے میٹھے صحیح اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ سبدل نے جانوروں کے لیے بھی طرح طرح کی جگہوں کو پناہ گاہ بنایا ہمارا جو مکان بن جاتا ہے جب یہ ویران ہو جاتا ہے تو جانور بھی آباد ہو جاتے ہیں اس کے اندر جالے بھی لگ جاتے ہیں اور کس انداز کا منظر ہوتا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین یہ ہماری جو عمارتیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہے اور جن پر ہم رہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے ہماری ہوتی ہیں اور اس کے بعد پڑھائی ہو جاتی ہے تو اس پرائی عمارت یعنی ہماری بنائی ہوئی عمارت جو پرایوں کے کام آئے گی جی آپ کے اپنوں کے کام آئے گی مگر یہ اپنے آپ کے کس حد تک اپنے رہتے ہیں آپ کی موت کے بعد آپ کو کتنا اشار ثواب کرتے ہیں آپ کے لیے کتنی دعائیں مغفرت کرتے ہیں آپ کے لیے کیا کیا صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور کس انداز سے آپ کے لیے کوششیں کرتے ہیں یہ تو شاید مرنے کے بعد پتا چلے گا اگر اولاد کا مذہبی ذہن نہیں ہوگا تو پھر پتا نہیں یہ عمارت پھر شاید پڑھائی ہو جائے اور یہ پرائی بھی کیسی پرائی کے ارس جانور کی عمر تو زیادہ سے زیادہ بیس سال ہوتی ہے ہماری کچھ زیادہ ہوتی ہے اور وہ بھی جس کو ملتی ہے مگر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جانور پرانی عمارتوں میں رہتا ہے انسان نئی عمارتوں میں رہتا ہے مگر وہ نئی عمارت چھوڑ کر ان جانوروں کے لیے انسان بھی رخصت ہو جاتا ہے ویسے تو الو تنہائی پسند پرندہ ہے تاہم یہ گروہ کی صورت میں بھی رہتے ہیں الو کی جسمانیت اس کے ماحول اور عادت سے زبردست مطابقت رکھتی ہے جسمانی لحاظ سے یہ کئی خصوصیات کا حامل ہے الو کے کان چہرے کے دائرے سے ملے ہوتے ہیں جی ہاں یہ پروں سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں الو کے سر پر پروں کا گچھا بنا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بظاہر کان لگتے ہیں جی ہاں یہ کان نہیں ہے یہ تو آپ سمجھیے کہ اس کا تو سماج سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ اعلیٰ سماج ہی نہیں ہے اس سے سننے کی طاقت الڈو رکھتا ہی نہیں ہے وہ تو چہرے کے دائرے سے ملے ہوئے کان ہے اس سے سنتا ہے اور الڈو اپنے کان کھولنے اور بند کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے آپ کے کان کھلے کھلے کے کھلے رہ جاتے رات کو سوتے تب بھی کھلے ہوتے مگر یہ جانور ایسا اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہے اس پر کہ یہ جانور اس کے کان آپ یوں سمجھے کھلے کے کھلے بند کے بند جب چاہے کھلے جب چاہے بند کرے ویسے ان کو یہ احساس حاصل ہے کہ تمامی پرندوں میں اس کی قوت سماعت سب سے اعلیٰ ہے حتیٰ کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ساٹھ فٹ دور سے بھی چوہے کی آواز سن لیتا ہے اس کی قوت سماعت اس کے شکار کرنے میں بڑی مدد کرتی ہے اس کی قوت سماعت کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ مختلف سمتوں سے آنے والی آوازوں کو سن کر ان کی سی جگہ ان کی جگہ ہے اس کی نشاندہی کر لیتا ہے اور اپنے شکار کی موجودگی کے بالکل جگہ پر پہنچ پہنچ کر شکار کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین سماج دیکھیے اس کی تو یہ مدنی منہ صاحب کتنے تین فٹ کے جی تین فٹ کے جو ہے اور والد صاحب چھ فٹ کے اچھا آپ یوں سمجھے کہ آپ کے والد صاحب اگر براس قد اونچے قد والے ہیں بڑے قد والے ہیں لمبے ہیں تو یہ ملٹی پلائی بائی سکس یعنی والد صاحب جتنے مزید پانچ اسلامی بھائی آپ کے والد صاحب کے سر کے اوپر ہو تو جا کر وہ ساٹھ فٹ بنے گا اور یہ پرندہ ساٹھ فٹ کی آواز سن سکتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی دور کی سن لیتا ہے اگر یوں اندازہ نہیں لگاتے تو دوسری صورت ہے آپ کتنے تین فٹ والے اچھا تین فٹ والے تو آپ کے سر کے اوپر آپ جیسے انیس جی مدنی منہ کے اوپر سر کے اوپر انیس مدنی منہ وہ بٹھائیے گا نہیں ورنہ تو بری حالت ہو جائے گی پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے گی خیر تو اتنی اونچی اتنی دور کی آواز جو ہے الو سن لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے چاہے جیسی سماعت دی اللہ تبارک تعالیٰ سماعت زندہ جانور ہے اسے بھی سماعت دینے والا اللہ ہے اور جو پردہ کر جاتے دنیا سے اگر وہ سنے تو ان کو سماعت دینے والا بھی اللہ ہے جو رب تعالی اس پر قادر ہے کہ زندہ ایک مخلوق کو بہت دور کی آواز سنائے اور اس سے لاکھوں کروڑوں میل دور ایک وقت میں لاکھوں مسلمانوں کی آواز کسی پردہ کرنے والی مخلوق کو سنا دے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ باہر نہیں جو چاہے کرے اور قادر مطلق ہے الو کی آنکھ اس کی آنکھ کے گڑھے میں بالکل فکس ہوتی ہے اس لیے یہ اپنی آنکھ کو زیادہ حرکت نہیں دے پاتا چنانچہ مختلف سمتوں میں دیکھنے کے لیے یہ اسے پورا سرگوانا پڑتا ہے دیگر پرندوں کے برخلاف کی آنکھیں سامنے کی طرف ہوتی ہیں اس لیے اس کا بائنوکلر ویژن بہت اچھا ہوتا ہے اگر یوں کہا جائے کہ الو کی نظر دن میں بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ رات کو بہترین ہوتی ہے الو دن کی نسبت رات میں زیادہ دیکھتا ہے اور یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں اپنا شکار بھی دیکھ لیتا ہے ان میں دور کی نظر تو بہت تیز ہوتی ہے مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی قریب کی نظر زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے دور کے مقابلے میں بلکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کو قریب سے شے جو ہے وہ صاف نظر نہیں آتی ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایک جانور کو ایک بہت سننے کی بہت اعلیٰ کوالٹی دی اس کو بہت طاقت ہے کہ وہ سن سکتا ہے اچھا سن سکتا ہے دور کا سن سکتا ہے دور کا دیکھ سکتا ہے اور رات کو اچھا دیکھ سکتا ہے مگر قریب کا دیکھنے میں اس میں کمی ہے تو بسا وقت انسان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہوتی ہیں اور بعض چیزوں میں نعمت نہیں دی ہوتی بعض چیزوں میں امتحان ہوتا ہے مگر اس امتحان کا ایک فائدہ بھی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ و تعالیٰ ساری نعمتیں انسان کو دے دے کوئی نہ تکلیف ہو نہ کوئی حسن ہو نہ کوئی پریشانی ہو نہ کوئی مصیبت ہو نہ اس کو تنگ دستی ہو وہ بہت اچھی صحت ہو بہت اچھی اولاد ہو بہت اچھا کاروبار ہو سب کچھ اچھا ہو تو ایسی حالت میں بس وقت انسان نا شکرا ہو جاتا ہے اور وہ نا شکری کبھی اسے دائر اسلام تک سے خارج کر دیتی ہے تو یہ جو ایب ہے یہ جو تکلیف ہے یہ جو ملال ہے یہ جو حزن ہے یہ جو آپ کو گھبراہٹ ہے یہ جو آپ کو مصیبتیں آتی ہیں جو آپ کو تنگ دستی آتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جب تنگ دستی آتی ہے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا جیسا شخص اگر بہت سی نعمتوں میں گر جائے تو عام طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی رغبت کا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ عائد کردہ فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فرائض ہیں ان میں کوئی تکمیل کرنا پورا کرنا واجبات کی تعمیل کرنا یہ ساری چیزیں انسان کی رہ جاتی ہیں اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نعمتوں کی وجہ سے بسا اوقات نا شکرا ہو جاتا ہے تو یہ ایب جو ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے الو کی آنکھ کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کا یوں سمجھے کہ اس کے آگے جو پلکے وغیرہ ہیں اور اس کا جو کور کا نظام ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ روشنی داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی اس خصوصیت کے سبب یہ کم روشنی میں بھی بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے کیا کے تین پپوٹے ہوتے ہیں جس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں الو کی گردن بہت لچھے دار ہوتی ہے بعض اوقات لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا سر پورا گھمانے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی یہ سر ہے یہ گردن ہے یوں گھمائے گا کہ آنکھیں آ جائیں گی ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف ایک گمان ہے یاد رکھیں کہ یہ اپنا سر چاروں سنت تین چوتھائی تھری فورتھ یعنی تقریباً دو سو ستر ڈگری ڈگری کا مطلب کیا ہوا یہ آپ کا جو سرکل ہوتا ہے یہ تین سو ساٹھ ڈگری پر ہوتا ہے اب یہ دو سو ستر کا مطلب پیچھے کا کچھ اینگل اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نظر نہیں آئے گا گردن گما کر ٹو سیونٹی کے اینگل تک دیکھ سکتا ہے اور تقریباً نبے ڈگری جو اس کے پیچھے ہے فورٹی فائیو اس سائڈ کی فورٹی فائیو اس سائڈ کی یہ نہیں دیکھ سکتا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنا سر گما کر پیچھے کی طرف بھی دیکھ لیتا ہے جی ہاں یہ نبے ڈگری رہ گئی تھی تو اب سر گمایا اور پیچھے جا کر اس نے نبے ڈگری بھی دیکھ لی الو کے پروں کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جو انہیں بغیر آواز پیدا کیے اڑنے میں مدد دیتے ہیں ان کے خاص اڑنے والے پروں کے کنارے سخت ہوتے ہیں جو اڑنے کے دوران کم آواز پیدا کرتے ہیں اس طرح ان پروں کے پچھلے سے بھی نرم ہوتے ہیں اور اڑنے کے دوران جو شور و غل ہوتا ہے وہ اس میں روکنے میں مددگار ہوتا ہے بعض اقسام کے الو میں یہ پر بھی مزید روئے دار ہوتے ہیں جو اڑنے کے دوران ہونے والے شور کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں الو کی اس خصوصیت کے سبب الو اپنے شکار کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور شکار کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ شکار پر جھپٹ پڑتا ہے الو کے جسم پہ ہزاروں پر ہوتے ہیں اس کے جسم پہ موجود پروں کی موٹی تے اسے سرد راتوں میں گرم رکھتی ہے بعض اقسام کے الو کی ٹانگیں اور پنجوں پر بھی پر ہوتے ہیں بہت آہستہ اڑنے کی شرائط بھی رکھتے ہیں جس سے یہ اپنا شکار با آسانی ڈھونڈ لیتا ہے دیگر پرندوں کی طرح الو کی چونچ بھی لمبی اور مختلف ہوتی ہے اپنی اس تیز چونچ کی مدد سے یہ نہ صرف اپنے شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہے بلکہ اس کے ٹکڑے کر کر با آسانی کھا بھی لیتا ہے بعض الو کی اقسام میں یہ چونچ پروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے لہذا دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں انگلی کے پنجے مضبوط اور طاقت پر ہوتے ہیں اس میں دو انگلیاں آگے کی جانب اور دو پیچھے کی جانب ہوتی ہیں اس ترتیب کی وجہ سے الو اپنے شکار کو با آسانی اور مضبوطی سے دبوچ لیتا ہے بعض اوقات ان کی تیسری انگلی کا رخ بھی آگے کی طرف ہوتا ہے جو انہیں درختوں کی شاخوں پر دیر تک اور مضبوطی کے ساتھ بیٹھنے میں مدد دیتا ہے جس جانور سے جو کام لینا تھا جس جانور کے لیے جس انداز کا شکار تھا جو جانور کے لیے اس کی باڈی کا اسٹرکچر مفید تھا اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ ہی ارس اس کے لیے حمد ہے اس کے لیے خوبیاں ہیں اسی کے لیے تعریف ہے کہ اس نے ایسی چیزیں جانوروں کو عطا فرمائی اور اسی طرح انسان کے لیے جو اسٹرکچر چاہیے تھا انسان کے لیے جو باڈی ہونی چاہیے تھی انسان کے ہاتھوں کی جو مطلب آپ سمجھے کہ رخ ہونا چاہیے تھے جو اسٹرکچر انسان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کے ہاتھ دیے پیر دیے جسم دیا اس کا منہ دیا اس کی آنکھیں دی اس کی گردن دی اس کا پیٹ دیا غرض جسم کے سارے اعضا جس طرح ہونے چاہیے تھے انسان کے لیے مفید تر تھے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اسی انداز سے انسان کو دیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے ان لوگ آپس میں رابطے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں اکثر یہ اپنے علاقے کی دفاع کی نیت سے بھی آوازیں نکالتے ہیں سائنسدان یہاں ایک عجیب بات بیان کرتے ہیں کہ الو کی آواز کی تیزی اس کے علاقے کے طول و عرض کی نشاندہی کرتے ہیں یعنی یہ آواز نکالتے اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس طول کس عرض پر ہے یعنی الو جتنی تیز آواز نکالے گا اور جتنی دور تک الو کی آواز سنائی جائے گی اتنی ہی بڑا بڑے مطلب آپ سمجھے کہ یہ سارا علاقہ الو کا ہے وہ بڑا علاقہ شمار کیا جائے گا دن کے وقت متحرک رہنے والا الو زیادہ تیز آواز نہیں نکال پاتا کیونکہ دن کے وقت اس کی نظر آنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے اور اپنے علاقے کے دفاع کرنے کی اسے حاجت اس وقت محسوس نہیں ہوتی سوائے چند ایک اقسام کے اکثر الو رات کے کو متحرک ہوتے ہیں رات کے بادشاہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو راتوں کو جاگتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا الو کی طرح جاگتے رہتے کیونکہ الو کا کام ہی جاگنا ہے اور وہ رات کو جاگتا ہے خیر ہمارے یہاں یہ جملہ ضرور بولا جاتا ہے کہ الو کی طرح مت جاگا کرو اور الو ہی رات کو جاگتے ہیں مگر ہمارے ہاں الو کے لفظ کے ساتھ ایک لفظ بول دیا جاتا ہے تٹھا اور مانا اور یہ ہمارا استعمال اس کا ساری دنیا جانتی ہے مگر ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ زبان کی بے احتیاطیاں عام ہیں کیا یہ اچھا کہ زبان کے احتیاط کا ذہن بنائیے فکر مدینہ کی عادت بنائیے مدنی انعامت کا رسالہ تھامیے اور مدنی انعامت کی فکر مدینہ کیجیے مدنی منو آپ بھی فکر مدینہ کیجا کیجیے آپ کے لیے مدنی انعامات ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی انعامات ہیں اسلامی بہنوں کے لیے مدنی انعامات ہیں جامعہ کے طلبا کے لیے مدنی انعامات ہیں جامعہ کی طالبات کے لیے مدنی انعامات ہیں سب کے لیے مدنی انعام ہے آئیے اور مدنی انعامات کے اس حسین نظام کو تھام لیجیے روزانہ فکر مدینہ کیجیے اور ہر مدنی ماں کے ابتدائی درسین کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہ سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا آئیے پھر چلتے الو کی طرف نہایت موقع پرس پرندہ ہے جہاں جیسے آلہ تو ویسے ہی ڈل جاتا یہی وجہ ہے کہ بعض الو مچھلی کا بھی شکار کر لیتے ہیں ان لوگ عموماً تنہا شکار کرتے ہیں ان کا شکار مطلب یوں سمجھیے کہ بننے والا جو جانور ہے جس پر یہ شکار کرتے ہیں جسے اپنی خوراک بناتے ہیں یہ اکثر خرگوش گلہری چوہے وغیرہ کو کا شکار کرتے ہیں الو بکثرت شکار کرتے ہیں الو کی غذا اس کے سائز کے مطابق ہوتی ہے جیسے چھوٹی قسم کے الو زیادہ تر مختلف اقسام کے کیڑے وغیرہ کھایا کرتے ہیں اور اسی طرح چھوٹے پرندوں کو بھی یہ نشانہ بنا دیتے ہیں جبکہ درمیانے سائز والے الو کترنے والے جانوروں پر اکتفا کرتے ہیں اور ریننے والے جانوروں کو بھی کچھ پرندے جو الو ہوتے ہیں وہ نگل لیتے ہیں اور بڑی سائز کے الو تو اس قدر یوں سمجھیے کہ شاندار شکاری ہوتے ہیں کہ تیرہ کلو گرام وزنی ہرن کے بچے کو بھی نشانہ بنا لیتے ہیں جی الو کے شکار کا انداز دو طریقوں پر مشتمل ہے ایک طریقہ تو یہ کہ یہ اپنے بسیرے پر بیٹھ کے شکار کا انتظار کرتے ہیں بیٹھے ہوئے شکار کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے موقع ملا شکار اس دوران یہ شکار کو دیکھنے یا سننے کی مطلب آپ سمجھے کہ موقع بھی نہیں دیتے اس انداز سے شکار کرتے اور نظر آتی جھپٹ پڑتے اور یہ دوسری صورت ہے آہستہ آہستہ اڑتے اڑتے اڑتے اڑتے قریب پہنچے اور حملہ جس طرح الو اپنے شکار کے لیے مختلف طریقے رکھتا ہے اس طرح شیطان بھی انسانوں پر مسلمانوں پر شکار کرنے کے لیے مختلف طریقے رکھتا ہے کیسے طریقے رکھتا ہے آپ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ شیطان کے چار گدھے اس کو حسن فرمائے اس کا مطالعہ کریں اور اس میں دیے ہوئے مدنی پھولوں کو اپنائیں آپ کے قریب دعوت اسلامی کا شاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کی website W W W dot Dawat Islami dot نیٹ کو بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں الو اپنی غذا چبا نہیں سکتے کیونکہ دیگر پرندوں کی طرح اس کے دانت نہیں ہوتے لہذا اگر شکار چھوٹا ہوتا ہے تو اسے پورا پورا نگلنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بڑا ہوتا ہے تو چیر پھاڑ کر کر اس کے ٹکڑے نگلتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے اس کا میدا انسان کے میدے سے زیادہ طاقتور ہے ہمارا میدا یہ چیزیں ہضم نہیں کر سکتا یہ چیزیں تو خیر ہماری وہ چھوٹی سی بوٹی جو ہم دو مرتبہ چک مار کر اندر ڈال دیتے ہیں وہ بھی ہمارا میدا قبول نہیں کرتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب چبا چبا کر کھائیں اور کس طرح چبا کر کھائیں امیر سنت کا رسالہ امیر سنت کے فیضان سنت کا بات پیٹ کر کفل مدینہ کا مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ شاء کھانے کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول ملیں گے اچھا بعض الو جو شکار کرتا ہے اس میں بعض اجزا ایسے ہوتے جو ہسم ہونے کے قابل نہیں ہوتے مثلاً بال دانت ہڈی وغیرہ تو یہ چھوٹی چھوٹی گولیوں کی صورت میں اگل دیتے ہیں یعنی اندر جاتے ہیں جو اگلنے والی چیز ہوتی ہے وہ اگل جاتی ہے جو نگلنے والی چیز ہوتی ہے وہ نگل جاتی ہے الو کترنے والے جانور کا بکثرت شکار کرتے ہیں ان کی تعداد کنٹرول رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ الوؤں سے بچایا جا سکے کہا جاتا ہے کہ الو جس کے ساتھ جوڑا بناتے ہیں ساری زندگی اس کے ساتھ گزار لیتے ہیں فیملی کا تصور الو میں پایا جاتا ہے تو جب اگر فیملی کا تصور آپ میں نہیں پایا جاتا تو اب میں زیادہ نہیں کہہ سکتا تو الو بھی الو ہو کر بھی فیملی کے ساتھ رہتا ہے تو ہمیں بھی فیملی کو کمبائن رکھنا چاہیے مگر جوائنٹ فیملی والوں کو پردوں کے اہتمام کرنا وہ کزنس کا پردہ کرنا چچی سے پردہ کرنا تائی سے پردہ کرنا ممانی سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے اس کا لحاظ بھی ضروری ہے الو ذاتی گھونسلہ بنانے کے بجائے دیگر گھونسلوں اور محفوظ پناہ گاہوں کو تلاش کرتا ہے اب خواہ یہ پناہ گاہیں درختوں پر ہو یا زمین پر ہو سرنگوں میں ہو عمارتوں میں ہو جہاں ملے بس اپنی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے زندگی بہت قیمتی ہے آپ بھی اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے اور اسی طرح جس کی زندگی امت کے لیے قیمتی ہو اس کی حفاظت کا اہتمام بہت ضروری ہے وہ علماء جن کی حفاظت دین کی گویا حفاظت ہے اس حوالے سے کہ ان کی حفاظت سے دین کو فروغ ہے ان کی ذات سے دین کو فروغ ملتا ہے تو ان کی حفاظت کے اہتمام کرنا بھی بہت زیادہ دانشوری ہے الو کی مادہ ایک سے تین دن کے وقفوں سے انڈے دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ الو کے بچے ایک ساتھ انڈے سے باہر نہیں آتے نر اور مادہ دونوں مل کر انڈے سینے کا کام کرتے ہیں کچھ عرصے بعد انڈوں سے بچے نکلتے ہیں پھر دونوں ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہیں مل جل کر فیملی کو بھی چلاتے ہیں تو ہم انسان ہیں ہمیں زیادہ چلانا چاہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے پھر اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ اللہ اللہ استغفر الحبیب صلی تعالی علی محمد